دوسری سند ان کا باپ کہتا ہے میں نے سیدنا ابو خر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اس طرح نماز پڑھاتے تھے انہوں نے پوچھا تو میری نماز میں سے کس چیز کا انکار کرتا ہے میں نے کہا میں آپ سے اس تخفیف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی ہاں اور اس سے بھی زیادہ مختصر ہوتی تھی جو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مقدار اتنی ہوتی تھی کہ جتنا معزن کو مینار سے اتر کر صف میں ملنے کا وقت لگتا ہے حدیث نمبر پچیس سو بہتر مسنط احمد